حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپسی کی رات بتحا سے رات کے آخری حصے میں روانہ ہوئے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار اڑسٹ